مجھے ایک چیز کا قلق ہے افسوس ہندوستان میں اس وقت مشرقوں کی چار یا پانچ خطرناک قسم کی تنظیمیں وجود میں آئی یہ میں بزرگوں سے کہہ رہا ہوں آپ کو پتا ہے Shiv Sena Bal Thackeray R S S Rajendra بھیا اور وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل ان سب کے جتنے لیڈر ہیں سب کی عمریں ستر سال سے لے کے اسی نوے سال تک ہمیں کوئی بزرگ نہیں ملتا سر پہ ہاتھ رکھنے کے کوئی نہیں ملتا اپنی بہو سے چڑکیاں کھانا آپ کو گوارا ہے رب کے لیے جان قربان کرنا گوارا نہیں آج یہ ماحول بنا ہے کہ بزرگ آتے ہیں جی میرے بچے کو واپس بلا دیں ساہیوال کے بزرگوں وعدہ کرو کہ آپ جوان آئیں گے کہ میرے ابے کو واپس بلا دیں